جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وہی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چھ ہزار دو سو چودہ